بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشر تقلب तोड़ना ये दूसरी बात तीसरी बात وعن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليله في رمضان الى المسجد والناس اوزاع متفرجون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب فقال عمر رضي الله تعالى عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي يناقل عنها أفضل من التي يقومنا جنوب آخر الليل وكان الناس يقومون أولا يعني اسري بات چوتھی بات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان چار روایتیں موجود ہیں پانچویں روایت علی ابن شہاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الليل كم من جوف الليل يصلي فقال أتنام أتنام يا يا رسول الله قبل أن توتر قال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي یہ یہ چھ چھ روایتیں روایتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب و صلاح کی وغیرہ میں لائے میں نے پوری کتاب و صلاح کتابی ترابی رکھی پوری کتاب و صلاح کی میں یہ چھ کتابی 来来。 کرنا ہے ان کی پیشگی معافی کا کیا مطلب ہے اس کی پیشگی معافی کیسے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آدمی کو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے رمضان نماز ترابین کو ادا کیا ہے اسے توفیق دے گا کہ مستقبل میں اس سے کبیرہ گناہ نہیں ہوں گے یا وہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا اللہ تبارک کو تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنے رحم سے معاف کر دے گا تو پہلی بات کیا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز تراوی کی فضیلت بیان کرنا چاہتے اس کی فضیلت پھر اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہی روایت لا رہے ہیں جس میں تراوی کی فضیلت ہے لیکن ساتھ ساتھ ابن شہاب کا تبصرہ بھی ہے جسے وہ بخاری نے نقل کیا ہے ابن شہاب کا تبصرہ کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اکیلے تنہا تنہا بھی تراوی پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی تراوی پڑھتے تھے کچھ لوگ اکیلے اکیلے نماز تراوی ادا کر لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا دوسری ختم کرنے کے بعد ابن شہاب کا یہ تبصرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل تیسری روایت میں حضرت عمر رضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ عنہ کے کے اقدام کا ذکر ہے کیا عبد عبد الرحمان القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عمر ساتھ نکلا دیکھا تو لوگ بکھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آدمی تنہا تنہا نماز پڑھ رہا یوسلی نماز پڑھو حضرت عبد الرحمان کا قاری کہتے ہیں کہ دوسری رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ باہر نکلا دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھانے لگ رہے ہیں تم خرج کو معاون کر کے اس ٹکڑے کا مفہوم سمجھ لیتے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدعت کی اصل میں دو قسمیں ہیں یعنی کہہ لیجیے کہ دو ہیں اس کے ایک مفہوم شہری ہے ایک مفہوم لغوی ہے اس کے بعد حضرت عمر نے ایک اور بات کہی کہ آپ کو حضرت امام بخاری پہلے فضیلت بتائی فضیلت بتانے کے بعد ابن کا تبصرہ پیش کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تنہا بھی لوگ کی نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتظام موجود ہے اور ان کا یہ قول ہے پڑھنے لگے تو یہ بہت بہتر ہے اور اس کے بعد ایک اور بات کہہ رہے ہیں جو بہت قابل غور ہے ولتی انہا افضل من جس وقت یہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر یہ اس کو اس وقت میں پڑھتے جس وقت میں یہ سوتے ہیں تو افضل ہوگا یعنی رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ تراکی پڑھ سکتے ہیں رات کے تین حصے کر لیجیے عشاء کے بعد آپ فجر تک کبھی بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کا وقت دراز ہے باد نماز عشاء سے فجر تک لیکن افضل کیا ہے آخر اس وجہ سے کہا گیا ولد کی افضلیت اور بڑھ جاتی اس کا ثواب اور بڑھ کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے خبر کی مور والی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر قربا کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے بتایا کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے ایک حصے میں بلکہ آدھی رات میں چوک چوک مارے کہتے ہیں پیٹ یعنی رات کا بیچ کا حصہ کہ جو بھی من ہے رات کو آپ نکلے فصل مسجد یہ کا مہینہ تھا اور آپ نے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی اجرے سے نکلے مسجد میں جا کر نماز جب آپ کو نماز پڑھتے لوگوں نے دیکھا تو سل تو سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں موجود تھے وہ سب نبی کے ساتھ نماز پڑھے صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ارے اللہ کے رسول کمرے میں سے آ کر کے بچوں میں نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کہا اچھا دوسرے دن لوگ پہلے جا کے بیٹھے ہوئے جیسے نبی نے نماز شروع کی سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے حدیث پاک کا ٹکڑا پہلے دن لوگ کم تھے دوسرے دن فج تما اکثر پہلے نے اس کی وجہ بتائی آپ کے انتقال کے بعد وہ سبق نہیں رہا آپ پورے رمضان لوگ ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یہ سنت ہے ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکاوے آپ نے پڑھی امام بخاری یہ آخری روایت رکھا حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا بات کا تھا کہ تراویح میں کتنے رکعت پڑھتے ہیں یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر کہ اس نماز کے پانچ نام ہیں ذہن نشین کرو ایک نام ہے اس کا سلام التراوی ایک نام ہے اس کا سلام التحجد اور ایک نام ہے اس کا قیام ایک نام ہے اس کا قیام رمضان اور ایک نام اس کا سلاد اللیل یہ پانچ نام ہے سلا تحجد قیام رمضان قیام تعالی یہ ایک ہی حقیقت کے پانچ نام ہیں اب روایت دیکھیے سوال دیکھیے حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام کو بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے تھے رمضان میں کئی فقار سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان نمازیں رات کی رات کی دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت گنو فجر چھوڑ دو ابھی چار رکعت زہر کی فرض چار رکعت اثر کی فرض تین رکعت مغرب کی فرض چار دلیل کیا دیتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں لوگ تیل سرکار پڑتے تھے یہ بات انہوں نے کہاں سے لی وہ کہتے ہیں یہاں سے ہم نے لی موتا امام مالک سے چلو ان کی دلیل بھی پڑھ کر سنا دیتا روایت ان کی یہ ہے وَعَيَّزِي تَبْنِ هُمَّانَا أَنَّهُ قَالَ akan rawah Malik fil Muwatta fi kitab salah امام مالک الگ سے اس کے لیے باب نہیں لائے اس کو کتاب سراب ہی میں ذکر کر دیا ہے لہٰذا اگر اس حدیث کو ڈھونڈنا ہے تو کتاب سرابی یا سرابی ترابی باب و قیام لے مت ڈھونڈو ڈائریکٹ اس کو باب و سلاطین کے اندر کتاب و سلاطین کے اندر کتاب و سلاد کے اندر دے دو کتاب و سلاد کیا ترجمہ ہے اس کا یزید ابن رومان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ تیئیس رکعت نماز پڑھتے تھے ثابت ہو گیا بیس اور تین تیئیس لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ حدیث منقطع ہے یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں جب یہ سے پہلے محمد ابن یوسف ہیں اور محمد ابن یوسف سے پہلے حضرت امام مالک ہیں گویا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں محمد ابن یوسف سے محمد ابن یوسف یہ شہر ہے حضرت امام مالک کے معلوم ہے اور محمد ابن یوسف یہ سفا ہے امام بخاری کے رجال میں سے ہیں جی اس طرح رجال متصل ہے اب مالک مالک کے بعد محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف کے بعد صاحب نے صحابی کیا بولتے ہیں روایت وان رضی اللہ کا عنہ اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر یہ کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی غور کیجئے تو اس میں تین باتیں بالکل آتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر نے بیس سرکار کا نہیں بلکہ گیارہ رکعت کا حکم دیا تھا وہ بالکل صاف واضح اور شفاف دوسرے یقین کرانی اور تحجد دونوں ایک دونوں کو الگ کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو سو سو آئے تھے پڑھتا تھا اور ہم کو طول قیام کی وجہ سے لمبے قیام کی وجہ سے لاجی matruh بیس رکعت والی تراویح کو صحیح بھی بتایا مثلا اور جزو مسالک کے اندر مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھا جو موتا امام مالک کی شرح ہے اور جزو مسالک وہاں جہاں تراویح کے بعد میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس پڑھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں جو ہے بلا جماعت کے بیس رکعت پڑھتے تھے اس کو لانے کے بعد اس پر ترسایا جاتا ہے تصالی کی نیسے لاکھ شرک کرو یہ گاہ ہے موتا امام مالک کی شرح جو مولانا زکریہ صاحب نے کی ہے اس کی شرح موتا امام مالک کی شرح اور جزو المسالی فی شرح موتا امام مالک بحث کرتے ہوئے ہیں لا شک کا فی انہ عدد ترا فی ان تحریدت ترا بھی ہی فی اشری لرکتن وما ورد منه في رواية فقال عباس تم دو رکنوں کا استعمال کیوں کر رہے نبی نے تو دو رکنوں کا استعمال کبھی نہیں کیا آپ نے تو ہمیشہ ایک رکن کا استعمال کیا تو حضرت معاویہ نے قیاس کیا کہا نہیں سے شروع میں نے پہ جا خانے کہا کہ کوئی چیز چھوڑنے کے لائق نہیں ہے سب مقدس ہے تو حضرت عباس نے فرمایا معاویہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت نبی معاویہ کو سمجھ گئے کہ میں غلط کر رہا ہوں سب تم سچ کر ایک ہی رکن کا نبی نے اسلام کیا تو ایک ہی رکن کا اسلام کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری وجہ سے ایسا اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کیا رکھا سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے جب نبی نے زیادہ نہیں کیا ہے تو زیادہ کیوں کریں اگر زیادہ کریں گے تو زیادہ سنت ہو حضرت ابن عباس نے جسے معاویہ کو دھوکا ایسے بھی سٹ ہم ہمیں ٹوک سکتے ہیں یہ خلاف اس نبی نے جتنا بتا دیا اس سے تھوڑا بھی زیادہ کریں گے تو قابل قبول نہیں کریں اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تمام صحابہ کے رابطہ آپ نے بس ہم نے دلیل اور پیش کر دوں بات نہ بھی ان رجلا اعطى سيدنا جابر بن عمر فقال الحمد لله والصلاه حضرت امام ترمیزی اس حدیث پاک کو کتاب الادب کے اندر آئے حضرت ناصر فرمایا جو ابن عمر کے شاگرد ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اچانک سے دور سے چھینکا یا اچھی دور سے چھینکا ہوا کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد نبی کو سلام سلام بھیج دیا حضرت ابن عمر نے ٹوکا کہا کہ میں بھی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیکن اس موقع پر نبی نے ہمیں جو سکھایا وہ اتنا ہی کافی ہے اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا الحمدللہ کہنا

ایک روایت اور لے لے تاکہ بات اور اور زیادہ زیادہ ہو ہو جائے جائے مضبوط روایت اس طرح اللہ

تمہارا آخری کلام یہی ہو حضرت بھائی تعظیم نے جب اس دعا کی فضیلت سنی تو کہتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں اس کو یاد کریے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس دعا کو دہرا ہوں ذرا کہیں گڑبڑی ہو تو آپ کریکٹ کر دو اس کو کریکشن کے لیے آیا فرادت قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو ریپیٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو حرج کیا ہے نہیں پڑھنا چاہیے نفلی کی نماز جماعت کے ساتھ اس کا ثبوت لائے ایک سوال اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے ضعیف روایت یہ بھی والی لیکن بہت ساری روایت ہیں سات آٹھ روایت ہیں تو سات آٹھ روایتیں جو کمزور ہیں مل کر کے طاقتور ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ یہ روایتیں سب شاذ ہیں کیسے شاذ ہیں اس لیے کہ یہ صحیح ہے مقابلے میں صحیح ہے مقابلے میں جیسے علم کے مقابلے میں گمار ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ علم کے مقابلے میں گمان نہیں چلے گا ویسے ہی صحیح